کوئی تو ہے جو نظام ہستے جلدی نہ مانگو اسی کی تشریح ہے سارے مشرکو تم عذاب جلدی نہ مانگو تمہارے جلدی عذاب مانگنے کا منشا یہ ہے کہ تم عذاب کی خبر کو جھوٹ سمجھتے ہو اور عذاب کی خبر کو جھوٹ سمجھنے کا منشا یہ ہے کہ تم اللہ کے قرآن کو گھڑا ہوا سمجھتے ہو اور اللہ کے قرآن کو گھڑی ہوئی کتاب کا منشا یہ ہے کہ تم مشرق ہو کوئی سمجھ آئی بات کتنے منشے ہو گئے منشا در منشا منشا در منشا ڈبل در ڈبل ڈبل در ڈبل کتنے درجے پہ آئے یعنی تم جلدی جو عذاب مانگتے ہو لیا کہاں ہے اس کا منشا یہ ہے کہ تمہیں جو عذاب الہی کی خبر دی گئی ہے اس کو تم جھوٹا سمجھتے ہو اور عذاب الہی کی خبر کو جھوٹا اس لیے سمجھتے ہو کہ تم قرآن کو جھوٹا سمجھتے ہو قرآن کو جھوٹا اس لیے سمجھتے ہو کہ تم توحید کے مسئلے کو جھوٹا سمجھتے ہو شرک کرتے اس لیے تمہارے سارے منشے جو ہیں وہ ایک ہی مرتبہ تمہارا لٹریشن ہوگا اور ابھی آ رہا ہے عطا امر اللہ آیا سمجھو اللہ کا عذاب اس لیے جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے فیصلہ آ گیا عطا امر اللہ کیوں نبی علیہ السلام مکے سے ہجرت بھی کر کے آ گئے ہجرت بھی پیغمبر کا ہجرت کر کے آ جانا مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف تو یوں سمجھو کہ پیچھے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو خوشی کے ساتھ رہنا نصیب قانون بھی یہی ہے کہ اللہ والے جب ایک مکان سے نکل جاتے ہیں تو پیچھے رہنے والوں کو اللہ کریم تباہ و برباد کرتا ہے اس لیے چونکہ ہجرت نبی علیہ السلام کر کے آ گئے ہیں لہذا عطا امر اللہ اللہ کا عذاب آیا سمجھو چنانچہ آ ہی گیا فوراً جنگ بدر ہو گئی کئی پکڑے گئے کئی دھکڑے گئے کئی رگڑے گئے کئی چکڑے گئے ہاں، وہ آیا عذاب اللہ کا عطا امر اللہ آیا سمجھو اللہ کا یہ عذاب جو کو جلدی جلدی مانگتے ہو کہاں ہے وہ عذاب کہاں ہے وہ عذاب فلا تستا جلو جلدی مت مچاؤ سبحان ہو وتا اما یوشر شریکوں سے پاک ہے وہ اور بلند ہے ان سے جن کے متعلق تم شرکیہ کرتے ہو یونزل ملائے کا تھا یونزل الملائے اتارتا رہا ہے ماضی استمراری اتارتا رہا ہے فرشتوں کو اپنے حکم سے روح مسئلہ دے کے روح والا مسئلہ دے کے برو ہے بعض نے تو کہا ہے صرف ملائکہ تو برو ہے اے بل ہے یہ بات غلط ہے ملائکہ کا نزول جو ہے وہ کافی ہے اس کے لیے یونزل الملائکہ تنزل الملائکہ تو آگے ور یہاں وا آتفا نہیں ہے یہاں با ہے کیا ہے جنہوں نے کہا ہے نا کہ فرشت ہم اتارتا رہے فرشتوں کو اور جبریل کو ان کو مغالتا اس عبارت سے لگا ہے جہاں ہے للت القدر اور رات میں سورت قدر میں کہ تنزل الملائکہ تو وہاں ہے ورو ہو یہاں ہے بر روح یہاں سے مسئلہ مراد ہے جبریل مراد نہیں اتارتا رہا ہے فرشتوں کو روح والا مسئلہ دے کے اپنے حکم سے اوپر اس کے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور فرشتوں کو کہا کرتا تھا اللہ کریم ان سے روح یہ حکم دے کے بھیجتا رہا ہے فرشتوں کو کون سا حکم وہ روح والا مسئلہ یہی لا الہ الا انا فتقون اللہ کے بغیر اور کوئی الہ کوئی نہیں آنا فتقون میں ہی ایک الہ ہوں فتقون لہذا مجھ سے بچ جاؤ یعنی چونکہ الا میں ہوں اور ہے کوئی نہ لہذا فتح کون ہے میری ناراضگی سے بچ جاؤ دوسرے کسی کو الہ نہ بنانا خلق السماوات والارض بالحق اب اس صورت میں آگے عبادت الہیہ کے دوائی کا ذکر بھی ہوگا اور موانے کا ذکر بھی ہوگا اب پہلے ہے دوائی عبادت الہیہ کا ذکر یعنی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اس کے اسباب کیا ہیں خلق السماوات والارض بنایا ہے اللہ نے آسمان اور زمینوں کو بجا طور پر بالحق کے تالا اما یوشر کن بنایا اللہ نے انسان کو ایک نطفے سے ایک نطفے سے پھر پھر یہ گندے نطفے کی پیداوار فا پھر یہ گندے نطفے کی پیداوار خلاف توقع وہ اللہ سے جھگڑنے لگ گیا ہے ظاہر باہر یہ گندے نطفے کی پیداوار ایزا ہوا خلاف توقع ایزا مفاجاتی ہے جس کا عام معنی کیا جاتا ہے اچانک خلاف توقع فا فا یہ فا پیچھے والی ہے نا تعقیب والی تراخی کے لیے ہے نا یعنی اس کی پیدائش تو دیکھو گندے نطفے سے بنایا گیا مگر یہ گندے نطفہ کی پیداوار اس کے بعد بھی خلاف توقع ہوا وہ حجتیں پیش کرتا ہے مبین بالکل ظاہر باہر اللہ کے مقابلے میں اب یہ حجتیں پیش کرنے لگ گیا ول انعام خلا کہا ول انعام اور ڈنگروں کو بنایا اس نے تمہارے لیے بیچ ان حیوانوں کے گرمی دینے والا لباس ہے وہ منافع ہو اور بھی نفے ہیں اور ان میں سے کھاتے بھی ہو تم سالم کھا جایا کرتے ہو والا کمفی جمحل اور تمہارے لیے بیچ ان چار پاؤں کے بڑی زینت بھی ہے جس وقت تری ہونا چرا کر واپس لاتے ہو چرا گاہوں سے جب واپس لاتے ہو آگے آگے مال ہوتا ہے اور پیچھے یہاں سوٹا رکھا ہوا اور ہونگر دے کے چلتا ہے ہوں ہوں اور ٹلیاں بھی ہوتی ہیں جب وہ کھٹکا کرتی ہیں تو یہ آنکھیں اس کی بند ہو جاتی ہیں وہی نہ تسر اور اس وقت بھی جب تم چرانے کے لیے چرا گاہ لے جاتے ہو ملو اس کا لکم الا دن بلے بلے بلے اللہ کریم نے کیسے عجیب عجیب انداز سے یہ مسئلہ سکھایا ہے وہ ملو اس کا لکم اب یہ ہے نا چھٹ جٹوں کے لیے یہ واضح ہے اور مولوی کیا کہتے ہیں کالا کالا رسول رسول نے یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا اللہ کریم نے تو جو کے لیے انداز دیکھو نا کیسا رکھا ہے یعنی ان دلائل اس مٹ کے دیے ہیں جس کو یہ جٹ لوگ سمجھے انہیں کچھ خیال ہو احساس ہو بتا ہمیں لو اصم اٹھا لے چلتے ہیں یہ مویشی گھوڑے ہو گئے گدھے ہو گئے بیل ڈھگے ہو گئے وغیرہ وغیرہ اونٹ ہو گئے اٹھا لے چلتے ہیں تمہارے بوجھوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف لم تکون بالگی ہے اگر یہ ڈنگر نہ ہوتے اونٹ نہ ہوتے تو نہ تھے تم بالگی اپنے شہر تک اپنا غلہ لے پہنچنے والے اللہ بے شک لنف سے سوائے اس کے کہ تمہاری پیٹھ بھی ساری جو ہے ٹوٹ پھوٹ جاتی شکن جان فشانی کے ساتھ تمہارے نفس بھی ختم ہو گئے ہوتے تمہاری جانیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں اگر تم اپنی پیٹھوں پہ اس کو دھونے کے لیے اور گھر لے جانے کے لیے کوشش کرتے یہ بھی تمہارے لیے کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے اونٹ گھوڑے وغیرہ پیدا کیے تمہارے غلے اٹھا کے لے جاتے ہیں ان لرو فر رہی والخیلا اور گھوڑے بھی بنائے کھچر بھی بنائے اور گدھے شریف بھی بنائے لے تر تاکہ تم اس پہ چڑھو سواری کرو اور تم زینت حاصل کرو بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہ یخلو کو مالا تالمون اور وہ وہ جانور بھی پیدا کیے جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو مگر ہیں تمہارے فائدے کے لیے وہ اللہ کسد سبیل اور اللہ پر ہے اللہ اوپر اللہ کے ہے سرات مستقیم سیدھا جاتا ان ربی اللہ سراتن و ان ہاضا علیہ سراتن مستقی و اللہ کسد السبیل قصد کہتے ہیں درمیانے کو منہم امتن مقتصدہ اوپر اللہ کے لیے ہے معتدل راستہ یعنی معتدل راستہ ہے درمیانہ راستہ تو وہی توحید والا ہے جس پہ اللہ موجود ہے وہ میں جائر اور بعض تو راستے ایسے ہیں جو وہ ٹیڑھے ہیں شرک کو کفر کے ولو شاہ اللہ کم اجمین اگر شاہ اللہ چاہتا اللہ تو ہدایت دیتا تم تمام کو وہی ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی تمہارے لیے اسے پینا بھی ہے اور اسے درخت بھی ہیں فی ہے جن جس اس چراگاہ کے اندر تسیمون ڈنگر چراتے ہو یوم بے تو بے ذرا جب اگاتا ہے تمہارے لیے اس کے ذریعے کھیتیاں زیتون کھجیاں انگور ہر قسم کے پھل ان انفیزالآت آیت یتف کروں یہ انعام یہ قدرت یہ کاریگری ان نفیز کا اس کا اشارہ کس کی طرف ان پچھلے تین آیاتوں کی طرح یہ انعام اس کے یہ صفتیں اس اس کی یہ یہ علم کا تینوں چیزیں جو ہیں اللہ آیتن بڑی نشانیاں ہیں اس میں ایسی قوم کے لیے جو قوم سوچنے کی عادی ہو اور سخر الکم اللہ اور تابع کر دیا اللہ نے اپنے حکم کے تمہارے نفع کے لیے رات کو اور دن کو چاند کو سورج کو سورج کو چاند کو اور نجوموں اور ستاروں کو جو اللہ کے حکم کے تابع ہو کے چل رہے ہیں مسخرات بے امرہی انفیزا نکل آیا اس کے اندر بھی بڑی نشانی ہے عقل والی قوم کے لیے خیال کرنا پہلے ہے لے قومی یا تفکرون پھر ہے لے قومی یا کلون آگے مختلف اور جو کچھ پھیلا دیا اس نے تمہارے لیے زمین میں مختلف اس حال میں کہ مختلف رنگ کے ہیں وہ ان نفیز قومی یا زکر تاکہ کس کے اندر نشانی ایسی قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے والی پہلے تفکر پھر تعکل اب تذکر اب آگے چلو وہ ولزی سخر البہرا وہی ذات ہے جس نے تابع کر دیا ہے سمندر کو اس طرح تابع کیا ہے تاکہ تم ہاں اگر تابع نہ کرتا تو وہی پانی بھی جوش میں ایسا آتا کہ تمہیں غرق کر کے رکھ دیتا تری آتا کہ کھاؤ اس سمندر سے گوشت تازہ مچھلی کا وہ تص تخری ہلیتن اور نکال کے لے آؤ ان دریاؤں سے موتی مونگے وغیرہ ہلیتن زیور کے لیے تل ان مونگوں کے حال بھی موتیوں کے ہار بھی بنا کے پہنتے ہو تم و ترل فل کا مواخرا اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو کہ مواخیرہ فی پانی کو چیر چیر کے چلتی ہیں والے تب من فضلی فضل اور اس لیے بھی اللہ نے تمہیں چڑھا دیا تاکہ تلاش کرو اللہ کے فضل سے تجارت کا مال اللہ کم وجہ تاکہ تم شکر کرنے لگ جاؤ پہلے تھا تفکر پھر تھا تاکل پھر تھا تذکر اب ہے تشکر آگے چلیے الکا فل مواخیرہ مواخیر ہاں؟ جی، جی، جی۔ وزن کیا ہے اس کا اٹھا سٹا ہے لگ گیا تو لگ گیا ہاں؟ اس نے کہا تھا تیرا نام کیا ہے میں کہا عبد اللہ کے تجھے وہ چڑھاؤں اس نے کہا تیرا نام کیا اس نے کہا فتح خان اس نے کہا تجھے مولا چڑھاؤں اس نے کہا میرے والی بات تو ڈھوک گئی تیری نہیں انہوں نے کہا ڈھوکے ڈھوکے ہم نے ٹھوکنا ہے بھائی ان اللہ دینا کیا پڑھتے ہو کن سے ہاں؟ جی، پڑھتے ہیں اور ہاں کیا جی کن سے پڑھتے ہیں کچھ تو ہوگا نا ہاں، کن سے تین میں سے آخر ایک تو ضرور ہوگا نا مواخیرہ یہ مادہ اس کا ہے مخر کیا ہے مخر مخر مادہ ہے تو اب وزن کیا ہوگا مواخر کا اصل مادہ کیا ہے مخر مخر کا معنی پھٹنا ہاں جی وہ الکا فل روا سے یا انتمی دب ڈال دیے اللہ نے زمین میں پہاڑ کہیں ایک طرف جھک نہ جائے تم کو لے کر ان اب کم وہ انہار ان اور نہریں بنائی اور راستے بنائے لال تہ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ یہ پانچواں درجہ آ گیا پہلا کیا تھا تفکر پھر تھا تحقل پھر تھا تذکر پھر تھا تشکر اور اب اس کا تفاول بن ہی نہیں سکتا ہے اس کا تفاول نہیں نہ بن سکتا کیوں آیت چونکہ نتیجے والی ہے گویا یہ پچھلے سارے کے سارے حالات جو تھے اس کا نتیجہ اصل یہی ہے کہ سب کچھ اس لیے ہم کر رہے ہیں تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے بات تمہیں سمجھی نہیں اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے جتنے پیچھے آئے ہیں سب کا تفاول بن سکتا ہے مگر اس کا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمام کے تمام جتنے پچھلے درجے ہیں اس کا اصل مقصود یہ ہے ہدایت ہے کیوں کہ تکلف جو ہے وہ آتا ہے کس میں تفاول میں یعنی تکلف کرو گے تو اب تم سکون والی ہدایت نصیب ہو جائے گی اس لیے اس کا تفاول نہیں بن سکتا کیونکہ اس کے اندر تکلف ہوتا ہے اور ہدایت جب آ جائے تو پھر تکلف ختم ہو جائے وہ علامات وہ نجم چلو خیر رہنے دو اتنا کافی ہے وہ علامات بن نجم ہوں یا تدون الامات یہ ساری راستوں کی علامتیں سمندری آئیں وبن بن ہم یا اور ستاروں کے ذریعے وہ راستے معلوم کرتے ہیں آفام یا و کم اللہ یا دونوں دلیلوں پر متفر رہے آفام کیا بھلا وہ جو پیدا کرتا ہے کہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کچھ بھی نہیں بنا سکتا افلا کیا تم نصیحت نہیں حاصل کر سکتے او کملے بندے ان تدو نعمت اللہ لا تو سوا اگر شمار کرنے لگو اللہ کی نعمتوں کو تو تم شمار نہیں کر سکتے تمہیں تو یاد ہی نہیں رہے گا ان اللہ غفور الرحیم پھر دلیل اکلی اللہ ہی جانتا ہے جہاں اللہ مبتدا ہو اور فیل مزارے اس کی خبر ہو تو مانا کیا ہوگا حاصر کا واللہ یعلم اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ تو سر رونا جو کچھ چھپاتے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو والذین یدنا ہوم یدنا یدنا ہوم وہ لوگ اب غیر اللہ کی عبادت کے موانے کا ذکر ہے پہلے تھا اللہ کی عبادت کے دوائی کا ذکر اب ہے غیر اللہ کی عبادت کے موانع کا ذکر ولزین وہ لوگ ولزین یدون ہوم اللہ جن کو بلا رہے ہیں یہ مشرق لوگ اللہ کے علاوہ وہ معبود تو لا یخلقون شیئن وہ تو کچھ بھی بنانے کے قابل نہیں حالانکہ وہ تو خود بنے ہوئے ہیں جو خود نہیں اپنی بگڑی بنا سکتے وہ دوسروں کی بگڑی کیسے بنائیں گے بلکہ اموات غیر آیا ہیں بھی بنے ہوئے مگر ہیں بھی آخر مر جانے والے غیر و او سنو مولویو غیر احیان وہ زندہ یہ غیر وحیان تاکیر یہ مولویوں کے لیے ہے نا کیونکہ زدی یہی ہوتے ہیں ہے ورنہ ایک ہی بات کافی تھی اموات وہ مر مر گئے ہیں یہ غیر و وحیان ضدی مولویوں کے لیے کہا پرکٹ مولویوں کے لیے تاکید کے ساتھ کہا اموات وہ مردہ ہیں غیر آہیا ان بالکل نہیں ہے زندہ وما یشرو نہ انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے جب اتنے کمزور ہیں غیر اللہ والے تو پھر سنو اللہ حکم واحد تمہارا الہ تو الہ ایک ہی ہے پس وہ لوگ جو نہیں مانتے آخرت کو ان کے دل منکرا بالکل انکاری ہیں اس حال میں کہ وہ آ کر خانی میں گزرے رہے ہیں لا جرما حق کا لا جرما حق بات ہے کہ تحقیق اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہوں تحقیق وہ نہیں پسند کرتا آ کر خانوں کو ویزا کی لہم ماضا انبو کو مشکو اور جب خیال کرنا اور جب کہا جاتا ہے ان مشرکوں کو کون کہتے ہیں دیہات کے لوگ آپ کا چرچا سن نا چرچا جو ہوتا ہے نا اور شور برپا ہوتا ہے تو باہر کے دیہاتی لوگ ان کو ملے نا مشرقین کو ان سے پوچھتے ہیں یار ماضا انزل ربو کو سنا ہے کوئی آیت اتری ہے نازل ہوئی ہے کو قرآن اترا ہے کیسے بات ہے انہیں تو یہ نہیں پتا ہوتا نا کہ یہ مشرق ہیں کھٹے ٹیٹ ہم سے بھی زیادہ بدتر ہیں وہ اس خیال پہ پوچھتے ہیں جٹ جاہل آدمی وہ دیہاتی لوگ ڈھگے قسم کے کہ چلو یہ کچھ نہ کچھ بات تو ہمیں بتائیں گے نا مشرقین سے پوچھتے ہیں آپ کا چرچا سن کے دیہات سے آنے والے لوگ شہریوں سے پوچھتے ہیں ماضا انزل ربو کم وہ کیا کچھ اتارا ہے تمہارے رب نے تو کالو یہ کیا کہتے ہیں مشرق جواب میں کیا کہتے ہیں ہاں، کوئی چیز میں اساتیر الاولین یہ پہلے لوگوں کی گپو ٹیشن ہے اور کچھ بھی نہیں نازر ہوا لیا ملو او انجام یہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ ان کے خلاف یہ کیس ثابت ہو جائے کہ یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان گمراہ کرنے ہونے والوں کا بوجھ بھی اٹھائیں تاکہ اٹھائیں بوجھ اپنا پورے کا پورا دن قیامت کے اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں کیوں قرآن کو کہتے ہیں ساتھی رلین اللہ سا ما یا زیرون ہوشیار باشید سا یا زیرون بہت گندا بوجھ ہے جو اٹھا رہے ہیں قد مکر لذیر من قبل تخویف دنیاوی تحقیق چالیں چلی تھی ان سے پہلے لوگوں نے مگر ات اللہ بنیانہم من القواعد آ گیا اللہ ان کے گھروں کے ان کے کوٹھڑیوں کے بنیادوں کی طرف سے پھر اکھیڑ کے پھینک دی اوپر ان کے چھت ان کے اوپر سے وہ آتا ہوذاب آ گیا عذاب ان کے پاس اس حیثیت سے کہ انہیں شور بھی نہیں تھا اللہ نے ان کی جڑ اکھیڑ کے رکھ دی ات اللہ بنیا نہ ہوم من القواعد آیا اللہ ان کے مکانوں کو من القواعد ان کی بنیادوں کی طرف سے یعنی ان کی جڑ اکھیڑ کے رکھ دی ان کے مکانوں کے نچلے حصے اوپر کر دیے اوپر والے نیچے کر دیے سم یومل قیامت یوخیم پھر دن قیامت کے زلیل رکھے گا ان کو اور کہے گا کہاں ہے میرے شرکا تشاکون فیم جو مخالفت کی لڑائی لڑتے تھے تم ان اپنے شریکوں کے حق میں یا حسین یا علی کا وظیفہ یا علی مدد کا وظیفہ یہ جائز ہے جی یا ابلیس یا ابلیس ایک سو اکیس مرتبہ اگر وظیفہ کی جائے تو چھوکری کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے یا حنان یا منان پڑھا جائے تو یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے ایک موچی تھا قوم کا اس نے مجھے کہا کہ خان صاحب میں ایک وظیفہ پیر صاحب نے بتایا ہے اور وہ آپ اس کی تصحیح کریں بھائی وہ ٹھیک ہے نا اچھا وظیفہ ہے کس کے لیے پوچھا تھا جی وہ مجھے شادی کی ضرورت تھی اس لیے میں نے وظیفہ پوچھا تھا اس نے کیا کہا اس نے کہا جی ہر نماز کے بعد ایک سو اکیس مرتبہ یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس نا تیری شادی ضرور ہو جائے گی ہاں اتنے اندھے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا یا ابلیس یا ابلیس ایک سو اکیس مرتبہ تو, بھی پڑا کہاں ہاں ہاں کون تم تو شا کو جن اپنے معبودوں کے لیے تم مخالفت کرتے تھے میرے پیغمبر سے اور جن کے نام کے وظیفے پڑھتے تھے تم جن کی شور و پکار کرتے تھے جن کی نظر نیاز دیتے تھے یہ فی ہم کی ضمیر ان شرکا کی طرف جاتی نوۃ العلم اس وقت کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے تھے علم امبیا اولیا توحید کی دعوت دینے والے اس وقت کیا بولیں گے وہ ان آج کی ذلت وسو اور آج کی بری حالت یہ سپیشل ہے تو کافروں کے لیے کافر مارے گئے آج اللہ کون سے کافر وہ لوگ اس کو کہتے ہیں ادماج یہاں ادماج ہے یعنی اللہ نے اپنا بیان بھی ساتھ داخل کر دیا اللہ وہ لوگ جن کو فوت کرنے آتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اپنی جانوں پر اپنی جانوں پر ظالم جو ہے نا مشرق اس حال یعنی مشرق ہوتے ہیں اس وقت جب موت آ جاتی ہے فرشتے آتے ہیں نا موت دینے کے لیے تو فعال کا وہ سلامہ فرشتے یہاں مارتے ہیں یزر بو نہ ہوم و اد ادوار جب مارتے ہیں نا کیا کہتے ہیں آخر جو انفوسا کو جنوت نکالو نہ نکالو اپنی جانے منہ پہ تھپڑ بھی مارتے ہیں بلاؤ آپ اپنے بابو کو جس کو بلایا کرتے تھے وہ کہاں ہیں اللہ وغیرہ وغیرہ جب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آگے سے القب السلام پھر سلو کی درخواست دیتے ہیں اسی حالت میں ما نے نہ برائی کبھی کی بھی نہیں تھی اس لیے کہتے ہیں نا کہ بدتی آدمی کی توبہ نہیں ہو سکتی بدتی آدمی جو ہے وہ جو عمل کرتا ہے اس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے اس لیے اب یہاں کہہ رہا ہے نا یہ بدتی مشرق ماں نامل من سوئن نہیں تھے ہم کوئی برا کام کیا کرتے حالانکہ ساری زندگی برائی کی ہے اس نے بدتیں کی ہیں کفر کیا ہے شرک کیا ہے مگر اسے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے برائی کی ہے یا نہیں نامل ہاں ایسی بات ہے قطن نہیں بلا ان اللہ بلکہ بلا بمانے بلکہ نہیں نہیں یہ بات نہیں بلکہ ان اللہ علی بما کون تم تامل اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ تم کام کیا کرتے تھے لہذا چلو اب واب خالدین ہاں بھائی یہ سارا کہاں ہو رہا ہے جس وقت موت آ رہی ہے ہاں؟ کہ دن قیامت کے ہوگا موت کے وقت تو پھر اس قبر میں عذاب ثواب کی یہ داستان چیستان اس کا کیا فائدہ ہاں، ہاں۔ معلوم ہوا عذاب ثواب اصل تو وہی ہوتا ہے جہاں رو جاتا ہے ہاں اس گڑھے میں اصل عذاب ثواب نہیں ہے ابواب جہنم خالدین بئس مثوى المتکبرین ابواب جہنم کون وہ سجین فی الدرک الاسفل من النار پس بہت گندا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں اب اس کی تعویل کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ بیٹا یہ فد خلو کا جو لفظ ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ قیامت کے دن کا واقعہ قرآن پاک تو یہ نہیں کہہ رہا قرآن پاک جب کہتا ہے حدیث بھی کہتی ہے کہ قیامت سے پہلے بھی بہشت اور جہنم میں داخلہ ہوگا کفار کا جہنم میں اور بہشتیوں کا ہاں جنت میں ایمانداروں کا تو پھر یہاں تعویل کرنے کی ضرورت کیا ہے جس طرح قیامت میں دخول ہوگا قیامت سے پہلے موت کے وقت بھی دخول جہنم ہے قیامت کو روح اور جسم دونوں سمیت ہوگا اور موت کے وقت صرف روح البیان والا یہاں آدمی بڑا کھٹا ٹیٹ بے مان مگر یہ بات یہاں کام کی ہوتی کبھی کبھی شیطان کے منہ سے بھی سچی باتیں کر جاتی ہیں کبھی حاجر آدمی جو ہے وہ بھی اللہ کے دین کی تائید کر دیتا ہے کسی ایک نے دوسرے نہیں لکھی پورے میرے اپنے معلومات کے مطابق علماء کرام ہو سکتا ہے ان کا مطالعہ تیز ہو اور ان کو پتا ہو میرے ناقص معلومات کے مطابق پورے کے پورے ذخیرہ شریعت یا تفسیر حدیث میں صرف اسی ایک آدمی نے یہ بات لکھی ہے اور دعوی تو نہیں کر سکتا بہرحال اگر اس کے بغیر کوئی اگر کسی کتاب سے یہی بات وہ نکال کے لائے تو دس ہزار روپے اس کو انعام دو حالانکہ آدمی تمام کائنات سے بدترین آدمی ہے یہ اس نے یہاں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے موت کے بعد عذاب ثواب جو ہے یہ صرف روح کو ہوتا ہے کیوں اس لیے ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے جو عالم برزخ ہے یہ نصف جہان ہے یہ کیا ہے مکمل جہان نہیں ہے یہ نصف جہان ہے ایک آڑ ہے اوٹ ہے دنیا اور قیامت کے درمیان مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی دنیا کا جہان اور قیامت کے جہان کے درمیان ایک زمانہ ہے جس کو یہ برزق کا جہان کہا جاتا ہے چونکہ وہ آدھا ہے اس لیے قیامت سے پہلے مرنے کے بعد سزا جزا بھی آدھی ہے مکمل نہیں ہے سزا جزا کا ہونا بھی لہذا مکمل سزا اور مکمل جزا ہو سکتی نہیں قیامت سے پہلے ممکن بھی نہیں کیوں اس لیے کہ مرنے کے بعد جس جہان میں انسان جاتا ہے وہ جہان جو ہے وہ مکمل جہان نہیں وہ چونکہ نصف ہے لہذا عذاب اور ثواب بھی کیا ہوگا نصف ہوگا یعنی صرف روح ہوگا جسم کو ممکن بھی نہیں کہ عذاب ثواب ہو ایسا سخت بات اور کسی نے نہیں دیکھا اچھا جی آگے چلیے یہ جو دوسری طرف آ تکن قبری کون کہتا ہے نہیں تو قبر تو ہے نا یہ تو اصل فرا کی فرق ہے نا ہاں جی یہ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ سے ان کو قبر بھی نہیں کہا جائے گا صرف اصل اور فرا کا فرق اصل قبر وہ ہے جہاں روح ہے اور فری قبر جسمانی لحاظ سے عرفی طور پہ یہ بھی قبر ہاں جی وکیل ہاں روایت تو ضعیف ہے روایت تو وہ ضعیف ہے ابو عثمان کوفی راوی ہے اس کا دا ضعیف دا القبرو روزتم من ریاض الجنت او حفرتم من حفرن نیران یہی ہے نا کہ کوئی ہو رہے یہی ہے تو پھر مانا وہی ہے یہی نہیں ہے اب مانا کریں چلو بات چل پڑی ہے عام مولوی طبقہ آپ کے مقابلے میں آنے والے تو یہی کہیں گے کہ لو جی اللہ کے رسول نے اسی قبر کو کیا کہا ہے روزہ بھی کہا ہے روز مراد جنا اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے بھی کہا ہے اصل جواب تو یہ ہے کہ روایت سرے سے ضعیف ضعیف ہے یہ کوفی راوی جو ہے یہ ضعیف ہے روایت بھی مگر ہم کہتے ہیں کہ روایت اگر صحیح بھی ہے تو تمہارے خلاف ہے ہمارے خلاف تو نہیں اگر روایت صحیح ہے القبر و من ریاض الجنہ او حفرتم من حفر نیران تو پھر یہ للڑ حیاتیوں کے خلاف ہے مماتیوں کے خلاف نہیں کیوں یہاں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول قبر کی تعریف کر رہا ہے قبر کی کیا کر رہا ہے تعریف کافی اپڑا ہے سنا ہے پڑھا ہے کلمہ کی تعریف کرو الکالمہ تو لفظ تینوں ہے نا الکل تو لفظ کلمہ کیا چیز ہے وہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو بنایا جائے کس کے لیے اکیلے معنی کے لیے اب رسول پاک پہ سوال کیا گیا ہے کہ کلمہ قبر کی تعریف فرماؤ یا رسول اللہ نبی کریم فرماتے ہیں القبرو قبر وہ ہے یا تو بہشت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے کا نام ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے کا نام ہے اس قبر کا تو نام بھی نہیں ہے نہیں سمجھ آئی یہ تو قبر کی تعریف کر کے اللہ کے رسول نے الٹا ہماری دھڑ کی ہے نا ہاں جس طرح کہتے ہیں کلمہ کس کو کہتے ہیں الکلم تو لفظ المانا مفرا تین تم مر ریاض اللہ کا پیغمبر تو اوپر ہی اوپر رہ گیا نیچے والے گڑھے کا تو نام ہی کسی نے نہیں لیا تو معلوم ہو گیا ہم زور دیں گے اسی پہ بھی حدیث بالکل صحیح ہے مگر آؤ اللہ کے رسول نے قبر کی تعریف کیا کی ہے ہاں چلو کس کا ہاں؟ کوفی ہاں جنت ودنی تجری منت اللہ نہارو ہاں کہا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہے کہ کیا کچھ اتارا ہے تمہارے رب نے وہ کہتے ہیں خیر خیر خیر میری خیر ہی خیر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا ہے اس دنیا میں مخلص لوگ ہیں ان کے لیے حسنت ان بہترین ٹھکانے ہوں گے اور دار الآخرت خیر ان حویلی آخرت والی وہ بھی بہترین ہوگی والا نے المتقین کیا اچھی ہوگی حویلی متقیوں کی یعنی جنات ات بیان یعنی کیا جنات باغات ہمیشگی کے داخل رہیں گے ان باغات میں اس حال میں کہ چل رہی ہوں گی ان کی نیچے نہریں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو کچھ چاہیں گے وہ کچھ ہوگا جو کچھ ہاں جنہوں نے یہاں دنیا پہ شادی نہیں کی وہ سب سے پہلے یہی مانگیں گے ہاں ہمیں بالٹیاں چاہیے ہم ان کی مجائی کریں گے جنات ہاں، حضرت صاحب کے پاس بیٹھا ہوتا تھا نا وہ لانگری کیا کہتا تھا حضرت مزہ آئے گا اٹھا کر لٹا کر بٹھا کر حضرت حضرت صاحب کیا کہنا اللہ راضی تھی بھی ایک ترجمہ پیا کرے گا کیا جی بس لٹا کر بٹھا کر اٹھا کر اللہ دینا وہ لوگ جن کو فوت کرنے آتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ لوگ مرنے والے بالکل بے داغ موحد ہوتے ہیں طیب کس کو کہتے ہیں جو بے عائب اور بے داغ ہو نا تو وہ بالکل سوائے موہد کے یہاں طیب کا اور مانا ہو سکتا ہی نہیں ہاں جی اللہ دین و طیبین ان پچھلے کافروں کی کیا صفت تھی ظالمی انفوسم اور یہاں کیا ہے طیبین اس حال میں کہ وہ مرنے والے طیب ہوتے ہیں یعنی موحد ہوتے ہیں یقول سلام علیکم آتے ہی فرشتے کیا کہتے ہیں السلام علیکم جی اللہ کے سلام لے لو سلام علیکم یہ تنوین و تعظیم ہے معلوم ہوا یہ سپیشل سلام فرشتے آ کے اللہ کے دیتے ہیں ان کو سلام علیکم بڑی عظمت والی سلامتی ہو تم پر چلو ادخل الجنت بما کنتم تعملون سیدھے بہشت چلو حالی انمل کا تخریف ہے دنیا بھی یہ مکے والے مشرق نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کی کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے یا خود چل کے تیرے رب کا امر آ جائے یوں ہی کیا تھا ان سے پہلے کافروں نے مگر انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا وما ضلع اللہ اللہ پہ ظلم نہیں کیا لیکن اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا نامرادوں نے فاص پس پہنچ پہنچ گیا ان کو بریائیوں کے وہ نتیجے جو انہوں نے کام کیے تھے وہاں کا بہم گھیر لیا ان کو اس اس اس مسئلے نے جس مسئلے کے ساتھ استحزا کیا کرتے تھے شکوا مشرق کہنے لگے اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے بغیر کسی کی چیز کی عبادت نہ کرتے نہ ہم اور نہ ہمارے اکابر اور نہ حرام کرتے ہم من دون نہیں من شیئن اللہ کے علاوہ اپنی طرف سے ہم بالکل قطن حرام نہ کرتے اچھا یوں ہی کہا تھا <clears throat> الزین من قبل ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں فہل الر رسول الر رسول میرے پیغمبر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ پہلے بے ایمان لوگ بھی ایسے ہی کہا کرتے تھے بس نہیں ہے ہمارے رسولوں پہ مگر صرف کھلم کھلا پہنچا دینا باسنا فی کل امت رسولن جواب شکوا بھی اور دلیل نقلی اجمالی بھی ہم نے بھیجا ہر امت میں رسول یہ پیغام دے کے کہ ابد العبد اللہ اکیلے اللہ کی بد کرو اور بچ رہو تاغوت سے تاغوت کس کو کہتے ہیں کل ما دون اللہ ہر وہ جس کی اللہ کے بغیر عبادت کی جائے اس کو تاغوت کہیں گے مونسات سمایہ شرح جامی کے آخر میں لگا ہوا ہے وہاں اس تاغوت کی بحث مفصل بھی لکھ دی ہے فمن من عد اللہ ان میں سے کئی تو وہ ہیں جو ہدایت کر دیتا ہے اللہ ان کو کئی ایسے ہیں جن پہ ثابت ہو چکی ہے گمراہی فصیرو فل چنانچہ چل پھر کے دیکھ لو زمین میں کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا اے میرے میرے پیغمبر تجھے تسلی ہونی چاہیے زجر لنبی انتہار صلاح اگر اب بھی آپ کو ہرس ہے ان کی ہدایت کا تو سن ان اللہ لا یادی میوزلو اللہ نئی کامیاب ہونے دیتا اس کو جس کو دھکا مار دے من ناصرین وما لهم من ناصرین نہیں ان کے لیے کوئی مددگار دوسرا معنی لا یہدی تحقیق اللہ نہیں کامیاب ہونے دیتا اس بندے کو جو دوسروں کو گمراہ کرے بھائی یوزلو یوزلو کا فائل مشرق ہو یا پہلے معنی کے لحاظ سے اللہ ہوگا پہلا مانا کس طرح تھا ان اللہ تحقیق اللہ نہیں کامیاب ہونے دیتا اس بندے کو جس کو خود دھکا مار دے خود جس کو گمراہ کر دے پھر اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتا دوسرا مانا ان اللہ تحقیق اللہ نہیں ہدایت دیتا نہیں کامیابی دیتا اس بندے کو جو بندہ دوسروں کو گمراہ کرے یوزلو اکسم شکوا کسمے کھاتے تھے اللہ کی پکی قسمیں کیا کہتے تھے اللہ کی قسم یبس اللہ اللہ نہیں اٹھائے گا اللہ جس کو اس کو جو مر جائے گا اللہ قطع نہیں اٹھائے گا ان کا رد کیا جا رہا ہے بلا کیوں نہیں ضرور وعدہ اللہ پہ یہ حق ہے ثابت کرنا ثابت کر دکھانا ولا کہ اللہ یا لمون مگر اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں حقیقت کو لےو بئی نہ لہم اللہ پا وعدہ ہے اللہ کا وادن حقن اس کی علت وادن علیہ حقن کی علت لے بیہ نہ لہم اللہ تاکہ بیان کر دے اللہ ان کے لیے وہ مسئلہ جو اختلاف کر رہے ہیں اس کے اندر اور تاکہ جان لیں کافر جو واقعی وہ جھوٹے تھے دنیا میں اب مشرقین کے قول کا رد اب شروع ہو رہا ہے انما قولنا انما قولنا او اقسم باللہ جہد ایمان والا شکوہ جو تھا اس کا رد پکی بات ہے ہمارا کہہ دینا کسی چیز کے لیے جبکہ ارادہ کریں ہم اس کا ہم کہہ دیں ان کے لیے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے ولزین جاہدو بشارت وہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو حبشہ کی طرف سفر کر کے گئے تھے ہجرت کر کے وہ لوگ جنہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا ہجرت کی اللہ کی توحید کے پیچھے بعد اس کے کہ ظلم بھی اٹھائے انہوں نے البتہ آئے سوال کا جواب سوال یہ تھا کہ یہ کیسا رسول ہے یہ تو میاں بازاروں میں بھی چلتا ہے روٹی بھی کھاتا پیتا ہے اس کا جواب نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہمیشہ وہی کرتے رہے ہیں ان کی طرف بے شک پوچھ لو اہل ذکر ان لوگوں سے پوچھ لو جن کو اللہ کی توحید سے محبت ہے ان کو تم لا تعلمون اگر تم خود نہیں جانتے تو بالبینات و زبر بل بنا زبر ہم نے بھیجا آپ سے پہلے صرف مردوں کو بھیجا نو ہی علیہ وہی کرتے رہے ہم ان کی طرف کون سی وہی بل بیہ نات و زبر بل بیہ نات و زبر وہی جو کرتے رہے ہم کھلم کھلے دلائل موجزات بھی دیتے رہے وہ اور چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی دیتے رہے بالبینات یار مجرور کس کے متعلق ہے نو ہی کے ذکر اور اتارا ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن والا ذکر تاکہ کھول دے تو لوگوں کے لیے وہ جو اتارا گیا ان کی طرف اور تاکہ وہ تفکر کرنے لگے آفا الزین تخویف افاہمین الزین کیا بے خوف ہو چکے ہیں وہ لوگ جو چالیں چلتے ہیں بری بری اس بات سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ دھسا دے اللہ ان کو زمین میں یا آ جائے ان کے پاس عذاب اس لحاظ سے کہ ان کو شعور بھی نہ ہو یا پکڑ لے ان کو کلو بہم بیچ چکر کاٹنے کی حالت ان کی کہ جب یہ تجارت کے لیے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں اپنے جلسے جلوس کے لیے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ ان کو پکڑ لے اللہ کو تھکانے والے تو نہیں آئے او یا خزاؤ ملا تخوفن یا پکڑ لے ان کو اوپر ڈر کے اپنے گھروں میں ہی بیٹھے بیٹھے ڈر رہے ہوں ہائے کہیں سے موحد چھاپا نہ مار دیں کہیں سے موحد حملہ نہ کر دیں ڈرتے ڈرتے گھروں کے اندر فن رب کم رحیم کیونکہ رب تمہارا البتہ شفیق مہربان ہے آوالم یرو ما خالا کلّہ توحید پر چوتھی اکلی دلیل کیا نہیں دیکھا انہوں نے طرف اس کے جو بنایا اللہ نے کوئی چیز بھی جو ڈھل جاتے ہیں سائے اس کے کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف اس حال میں کہ وہ جھکنے والے ہوتے ہیں اللہ ہی کے لیے اس حال میں کہ داخرون بڑی ذلت کے ساتھ جھکنے والے و اور سچ سوچ سچ مچ بات ہم کہتے ہیں اللہ ہی کے لیے جھکتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں من دابت چاہے وہ ڈنگر جانور ہے فرشتے ہوں وہ تک میروں اور وہ ذرا برابر بھی آکر نہیں کرتے یہ خافون رب بلکہ ڈرتے رہ جاتے ہیں اپنے رب کے کہر سے اپنے اوپر سے وہ فالو نمای و مرون کرتے ہیں وہی کچھ جس کا حکم اللہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں وقال اللہ اللہ نے فرمایا لا الہین نسنین لا تتخذوا الہ ہاں بھائی نہ بناؤ دو الہ الہین دو ہو گئے اس نین کو کیوں بڑھایا وہی بات آ گئی نا انما اس نے اسنین کو کیوں بڑھایا جو حل کرے گا دس ہزار روپیہ انعام اور اس کے بغیر ہم بتائے گا بھی لا دو نہ بناؤ پھر اسنین کے لانے کی ضرورت کیا ہے جب انما ان لاہون کے اندر حسر آ گیا تھا تو واحد کے لانے کی کیا وجہ ہے کس کے لیے اسی طرح یہ بھی ہے نہیں نہیں وہ وہ کیسے کیسے تو پیچھے ہے مطلب یہ ہے کہ یہ اسی طرح جس طرح وہ ہے انما ہوا اللہ انما ہوا وہی آ گیا تبھی ترکیب آ گئی وہی لا تتخذوا الہین سنین انما ہوا الہ واحد سوائے اس کے نہیں ہے کہ وہ ہی ہے الہ ایسا الہ جو اکیلا فی یا فرحبون لہذا مجھ ہی سے ڈر کے رہو تم و لہ معاف سماوات تھے اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ولہ دین واسبا اسی کے لیے ہے دین پکار والا واسبن ہمیشہ قائم رہنے والا واسبن اللہ کیا پھر بھی سوائے اللہ کے دوسروں سے ڈرتے ہو ہو دیو وما من نعمت زجر ما بکم من نعمت نہیں ہے بلکہ جو کچھ ہے تمہارے اوپر اللہ کی کوئی نعمت آتی ہے فمن اللہ اللہ ہی کی طرف سے ہے پھر جس وقت پہنچتی ہے تم کو کوئی دکھ اسی کی طرف پھر تم کرتے ہو جائیں جائیں تجارون زاری کرتے ہو کا شفت زران کم پھر جس وقت کھول دیتا ہے دکھ تم میں سے پھر ایک ٹولی تم میں سے الو کی پٹھی بے رب شریک اپنے رب کے ساتھ شیر کرنے لگ جاتے ہیں کیوں انجام کیا ہوتا ہے آتیناہم اس لیے شیر کرتے ہیں نا تاکہ نہ شکری کفر کریں اس نعمت کا جو دیا ہے ہم نے ان کو اچھا فتح مت چند دن کے لیے نفع اٹھا لو فسو فتح کچھ دیر کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا يَعْلَمُونَ جالون لما لا یعلمون نصیبا پھر ان کے کرتوتوں پہ تبی بھی بناتے ہیں اس کے لیے جو نہیں جانتے جو نہیں جانتے جن کو جانتے ہی نہیں ہے کہ کون ہے کہ کون نہیں ان کے لیے نصیبا ایک حصہ بنا دیتے ہیں یہ صدا منظور کے لیے ہے یہ باب گھمکول کے لیے ہے کون ہے گھمکول پتہ نہیں جی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے اللہ والے تھے یجالون بناتے ہیں لما ان کے لیے لا یا لمون جن کو جانتے ہی نہیں جن کو جانتے ہی نہیں کیا بناتے ہیں نصیبن ایک حصہ مال اور کھیتی سے وہ جو ہم نے دیا ہے ان کو اللہ لتس اللہ تم تفترون اللہ کی قسم ہے لتس اللہ ضرور پوچھے جاؤ گے اسے جو تھے تم جھوٹ کھڑا کرتے وہ یج لاہل بناتے پھر نفی شرک پھیلی تمبی یجلون للہ البنات بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں سبحان ہو سبحان یہ جملہ موترزہ ہے سبحان ہو کیا مانا سب سب اللہ سبہ چھوٹا سا یہ جملہ موترزہ ہے کلام کے درمیان آ گیا اصل کلام یوں تھی وہ یج اللہ بناتے والا بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے وہ بیٹے جن کو چاہتے ہیں وہ درمیان میں اللہ نے جملہ موترزہ بنا دیا سبحان آؤ سبحان اللہ منہ دیکھو ان سوروں کا اپنے لیے تو چاہتے ہیں بیٹے اور میرے لیے چاہتے ہیں و حالانکہ جس وقت خبر دی جائے ان کسی ایک کون میں سے کہ تیرے گھر تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو ذلہ ہمیشہ ہی رہتا ہے چہرہ اس کا سیاہ کالا معلوم ہوتا ہے اس کا کسی نے مکالا کر دیا ہے وہ قزیم اس حال میں کہ اس کا وجود بھی سارا کلوز ہو جاتا ہے یا توارا من القوم چھپتا پھرتا ہوتا ہے باقی برادری سے ما ما بش بش ربی اس بری خبر کے جو خبر دیا گیا ہے ہائے ہائے لوگ کہیں گے اس کے گھر تو ساکھ پیدا ہو گیا رشتہ پیدا ہو گیا کل کو پھر لوگ آئیں آئیں گے میری بیٹی مانگنے کے لیے اس لیے ڈر ڈر کے مارے وہ چل رہا ہے منہ چھپا کے چل رہا ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میرے گھر بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے چھپ اس لیے رہا کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا گلا دبا کے گھوٹ کے اس کو مار دیں تاکہ یہ بچی رہے بھی نہیں میری ننگ و ناموس کے لیے یہ آر بن کے آ گئی اپنا حال تو یہ ہے اور اللہ کے لیے وہی بیٹیاں تجویز کرنے لگ گئے ہیں یتوارا من القوم من سوء ما بشر ایوم سے کوہو وہ اس لیے چھپتا پھرتا ہے کیا دبا دے اس کو اللہ اوپر ہونن آسانی کے ساتھ روک سکے اس کو اس لڑکی کو زمیر مذکر کی اس لیے ماں کی طرف جاتی ہے ایوم سے کو کیا روک لے اس کو اور ساڑی کے ساتھ اپنے گھر ہی رکھے ہم یہ دستوفی تو یا زندہ دبا دے اس کو مٹی میں آپ تو اپنے لیے لڑکی کا خبر ملے تو یہ سوچ رہا ہے اللہ ساما یا خبردار کتنا گندا فیصلہ کرتے ہیں لانتی جہان کے للذین لا یومنون ان کے لیے جو آخرت کو نہیں مانتے بہت بری مثال ہے اور اللہ کے لیے تو المسل الا برتر صفات ہیں اعلی برتر مثل مسلون صفتوں وللہ المسر الاعلی اللہ ہی کے لیے ہے برتر صفتیں وہ العزیز الحکیم ولو یواخذ اللہ بظلم اگر فرض کرو لو فرضیہ فرض کیا جائے اگر پکڑ لیتا اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے تو اب تک نہ چھوڑا ہوتا اس نے اس زمین پہ کوئی جاندار سب تباہ ہو جاتے لیکن مؤخر کر رہا ہے اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے ایک مدت مقرر تک کے لیے بس جب آ جائے گی مدت ان کی نہ پیچھے ہٹ سکیں کہ کوئی ایک گھڑی کے لیے نہ آگے نکل جائیں گے وہ یجلو نہ پہلا وہ آ گیا دے احد کے لیے یجعلون للہ بناتے ہیں اللہ کے لیے وہ چیزیں جو خود ناپسند کرتے ہیں اور بیان کرتی ہیں ان کی جیبیں نرے جھوٹ کو ان کی زبانیں کیا کہتے ہیں اللہ لہم الحسنہ بولتے جھوٹ ہیں کرتے شرک ہیں اور کیا کہتے ہیں لہو مل لنل حسنا ہمارے لیے تو بڑیاں اچھائیاں اللہ کے دربار میں لا جرم انارا ان لو منارا ان کے لیے سب سے بڑی اچھائی تو یہ ہے کہ جہنم ہے وہ ان مفرت کیوں اس لیے کہ وہ مفرت ہیں زیادتی کی گئی ہے ان کے ساتھ لقد ارسلنا کیا زیادتی کی گئی ہے انہم مفرتون افراد اور تفریح میں فرق کیا ہے تو پھر زیادتی اور مانا یہ ان والا کیسے برداشت کرو گے وہ ان مفرتون تاکہ وہ کون ہے دوسری اچھائی یہ ہے کہ ان کو انسانیت کے دائرے سے نکال کر جہنم میں داخل کیا ان کی حیثیت کو کم کر دیا گیا ہے ان مفرتون اللہ کے بندے ان مفرتون ان کی حیثیت انسانی کو ختم کر دیا گیا ہے دوسری اچھائی یہ ہے کہ تم سور ہو کر جہنم میں جاؤ انسان ہو کر جاؤ بھی نہیں مفرت ہو سل قبل کا تخویف اخروی اللہ کی قسم البتہ بھیجا ہم نے اب آپ سے پہلے بڑی امتوں کی طرف رسولوں کو فضین لهم الشیطان خوش نما بنا دیا تھا ان کے لیے شیطان ان کے عملوں کو چنانچہ وہی سر سرپرست بنا رہے گا آج بھی ان کا ولہم مذاب علیم وما انزلنا علیک نہیں اتاری ہم نے آپ پر کتاب مگر تاکہ واضح کریں ان کے لیے وہ مسئلہ جس میں اختلاف مچا رہے ہیں اور وہ کتاب ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے لقومی یومنون پانچویں عقلی دلیل اللہ ہی نے اتارا ہے آسمان سے پانی پھر زندہ کیا اس کے ذریعے اس علاقے کو بعد غیر آباد ہونے کے ازال کا تاکیق بیچ اس کے البتہ نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو قوم دل سے سنتی ہے وہ ان لکم ملا برا تحقیق تمہارے لیے سارے یہ تمبی ہیں دلائل اقلیہ کے لحاظ سے ان لکم فل انام ملا برا تحقیق تمہارے لیے ان ڈنگروں کے اندر ل بہت بڑے سبق ہیں نسخی کو مما فی بتو نہیں پلاتے ہیں ہم تم کو اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے دودھ مگر کیسے پلاتے ہیں فرسن و دمن خون اور گوہا کے درمیان سے نکال کے خون فرسن پھوسی و دمن خون گوہا اور کے درمیان سے نکال کے ہم ان کے پیٹوں کے ذریعے تمہیں پلاتے ہیں کیا چیز لبنن خالصن سن دودھ بڑا خالص سائغن سائے گن جو گلے سے جلدی مزے کے ساتھ اترنے والا لشاربین بین پینے والوں کے لیے مزہ آ جاتا ہے اس لیے پینے کے بعد گاجے باجے شروع کر دیتے آسانی سے گلے سے اترنے والا ومن ثمرات النخیل اور کھجیوں کے پھل جو ہیں انگوروں کے ہیں بنا لیا کرتے ہو اس سے تم شکر کیا بنا لیا کرتے ہو شکر ورز کا نہ اور بہترین قسم کے تم رزق بناتے ہو چینی بھی بناتے ہو آج کی بولی کے لحاظ سے اب اس مانا اگر کیا جائے تو اس آیت کا کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں تعویل اس لیے کرتے تھے نا کہ سکرن کا مانا کیا ہے مست کرنے والا شراب ہاں جی اللہ کریم نے یہ وہ حرمت شراب سے پہلے یہ آیت نازل کی ہے یا بعد میں ہے بہرحال یہ تعویل پھر کرتے ہیں نا اور اگر سکرن کا معنی شراب نہ کرو اپنی بولی کے مطابق شکر کرو تو شکر تو بناتے ہیں نا تو تعویر کرنے کی ضرورت ہی نہیں نمینو شکارن ہاں ہاں بنتی ہے نا ہر انکوش آج تو اللہ کے بندے ڈال دے گھی بنا رہے ہیں آپ ایسی ہے یہ بکاٹ جس کو کہتے ہیں اس سے بھی اب گھی بنے گا بڑی شکر شکر کا قسم جو ہے تو کئی قسم ہے نا چینی کو بھی شکر کہتے ہیں اور یہ شکر دوسری اس اس والے کو بھی کہتے ہیں ہاں جی ان انفیز تاکہ نشانی ایسی قوم کے لیے جو رکھنے والے ہیں ہاں پھر اور انعام دیکھو اوہا ربو کا لن ڈال دیا تیرے رب نے اس مکھی کے دل میں یہ بات ان مفسرا یہ بات کہ بنا لے پہاڑوں سے اپنے چھتے بنا درختوں پہ بھی بنا اور ان چھپروں پہ بھی بنا جو اوپر چڑھا کے رکھتے ہیں وہ انگوروں کی بیلیں سم کلی کل سمرات پھر کھاتی رہے ہر قسم کے پھل اور چلتی رہے تیرے رب کے جتنے راستے ہیں زو لالن بڑے آسان اللہ نے بنا دیے یخور جو ممبیا کہتے یہ ہیں دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے دمیری بڑا محدث ہے چوٹی کا اور اجناس و اکاکیر کا عالم بھی ہے حضین بڑا ہے اس نے لکھا ہے کہ جب مکھی ہوتی ہے نا شہد والی یہ یوں کر کے نہیں اٹھتی سیدھی اوپر کو اٹھتی کتنے سات گز کے فاصلے تک جب جاتی ہے نا اس وقت اللہ اس کو کہتا ہے ادھر چلے گی یا ادھر چلے گی سیدھی اٹھتی ہے صرف اللہ سے پوچھنے کے لیے کہ میں کون سا رخ اختیار کروں جب وہ سات گز کے فاصلے تک اوپر چلتی ہے ادھر سے اللہ کہتے ہیں او ہاں ربو کا انت خزی ادھر چلی جا ادھر چلی جا ادھر چلی جا ہاں حیات تھوڑا یہ بار سورا کوئی نہیں صرف وہی ہے ہاں جی شمس المعارف ایک کبرا ہے اور ایک سورا ہے وہ ہے ہی وہی کبرا ہی ہے اور ہے نہیں سوگرا یخرج من بطون یا شراب مختلف الوانو فی شفاء للناس نکلتے ہیں ان کے پیٹوں سے مشروب جن کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں مگر جس رنگ کا بھی وہ للناس دیکھا چاہے چھوٹی مکھیوں والا ہو یا بڑی بازے لوگ تقسیم کرتے نا چھوٹی مکھی والے مکھی میں اثر زیادہ ہوتا ہے وہ بکواس کرتا ہے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں مختلف الوان و فی ہے شفا جس رنگ کا بھی ہو چاہے چھوٹی شہد کی مکھی ہو بڑی مکھی ہو کالے رنگ کا ہو سرخ رنگ کا ہو پیلے رنگ کا ہو شفاس انفی زال کلا نہیں غلط ہے ہاکی کی مکھی جو ہے اگر وہ فرض کرو بیٹھ بھی جائے ہے تو ٹینکیوں والا پانی جو ہے یہ گند ہوتا ہے مگر اس کے ادویات پھینک کے اس کو صاف کرتے ہیں وہی تو لوگ پیتے ہیں تو اس کے اندر کو ٹینکر لگا ہوا ہوتا ہے بڑی مکھی کے اندر وہ جو نجاستوں سے صاف کر لیتی ہے چھان نہ لگا ہوتا ہے ہاں جی خالہ کا وفا کم اللہ ہی نے بنایا تم کو پھر تمہیں فوت کرتا ہے وہ مین کم کئی تم میں سے وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں رزیل زندگی کی طرف بڈھے یپ علم شا تاکہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایک گھڑی میں کچھ جانتے ہیں گھڑی کے بعد وہی چیز بھول جاتی ہے کچھ بھی پتا نہیں ہوتا اللہ علیم قدیر اللہ ہی نے اللہ ہی نے بزرگی دی باز تم کے کو اوپر باز کے رز کے معاملے میں کسی کو تھوڑا دیا کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم بس بات تو دیکھنے کی اور ہے وہ یہ کہ نہیں ہے وہ لوگ جو بزرگی دیے گئے ہیں یعنی جن کے پاس رزق زیادہ ہے وہ وہ لوگ